سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے جب سے دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس وقت سے اس کو اپنی شمگاہ پر نہیں لگایا حدیث نمبر پانچ سو تینتیس مسند احمد